جنگل میں جن بھوتوں کی کہانیاں مشہور تھیں لیکن ریاست کے رہنے والے لوگ ایک نوجوان مند بادشاہ کی بادشاہت میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے وہاں پہ ایک غریب کسان اپنی پیاری اور خوبصورت بیٹی کے ساتھ رہتا تھا کسان بہت شیخی باز تھا اور ہر بات کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کو بتاتا تھا اس نے کافی لوگوں کو بے وقوف بنایا تھا اور اس کی شکایت بادشاہ تک پہنچ گئی بادشاہ نے اس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور اس کو اپنے دربار میں بلایا بادشاہ سلامت میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ملنے کے لیے بلایا میں آپ کو اپنے اور اپنی بیٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ضرور بتاؤ اپنے بارے میں میری جو بیٹی ہے دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بھوسے سے سونا بنا سکتی ہے یہ تو واقعی قابل تعریف ہنر ہے اگر تمہاری بیٹی اتنی ہوشیار ہے تو اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ تاکہ ہم اسے آزما سکیں جی،, جی جی بالکل بادشاہ سلامت بالکل کسان نے گھر جا کے سارا قصہ اپنی بیٹی کو بتایا میں نے ہمیشہ آپ کو جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے اب آپ اپنے جھوٹ میں خود پھنس گئے ہیں کسان اپنے کیے پہ شرمندہ تھا وہ دونوں آنے والی مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے محل کی طرف چل پڑے خوش آمدید خوش آمدید لڑکی تم واقعی اتنی ہی خوبصورت ہو جیسے تمہارے باپ نے بتایا امید ہے کہ تم بھوسے سے سونا نکال لو گی اب بنا وقت ضائع کیے آؤ چلو میرے ساتھ بادشاہ اسے ایک بھوسے سے بھرے ہوئے کمرے میں لے گیا اور ساتھ ہی ایک چرخا بھی دیا اب تم بھوسے سے سونا بنانا شروع کر دو اور اگر صبح تک تم نے بھوسے سے سونا نہیں بنایا تو تمہیں اور تمہارے والد کو ختم کر دیا جائے گا دھیان رکھنا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے سمجھے بیچاری کسان کی بیٹی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے وہ خوف کے مارے رونے لگ گئی اچانک وہاں ایک روشنی چمکی اور ایک بونا نمودار ہوا <laughs> کسان کی بیٹی کیوں رو رہی ہو اوہ مجھے آج کی پوری رات کے اندر اندر اس بھوسے سے سونا تیار کرنا ہے لیکن مجھے یہ نہیں آتا اگر میں تمہارا یہ کام کر دوں تو تم مجھے کیا دو گی میں تمہیں اپنے گلے کا ہار دے سکتی ہوں بونے نے وہ ہار لے لیا اور چرخے کے سامنے بیٹھ گیا ور ور ور اور تین بار چرخا گھمانے میں ڈبہ بھر گیا اس نے پھر سے تین بار چرخا گھمایا ور ور ور اور پھر سے ڈبا اسی طرح صبح تک چرخا گھومتا رہا اور سارے ڈبے سونے سے بھر گئے سارا کا سارا بھوسا سونے میں تبدیل ہو گیا تھا اور ڈبے سونے سے بھر گئے شکریہ کیا میں جان سکتی ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے بونا ہسا اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا صبح ہوتے ہی بادشاہ کمرے میں آیا اور سونا دیکھ کے حیران ہو گیا ارے واہ یہ تو سچ ہو گیا میں نے تو سوچا تھا تمہارا باپ تو شیخی باز ہے جھوٹ بولتا ہے اب تم جاؤ آرام کرو میں تم سے شام میں ملتا ہوں کسان کی بیٹی نے سوچا کہ بادشاہ اسے انعام دے گا اور اسے گھر جانے کی اجازت دے دے گا مگر شام میں لالچی بادشاہ اسے دوسرے کمرے میں لے گیا جو پہلے کمرے سے بھی بڑا اور بھوسے سے بھرا ہوا تھا اگر تم اپنی اور اپنے باپ کی جان بچانا چاہتی ہو تو تمہیں اس سارے بھوسے کو آج رات سونا بنانا ہوگا لڑکی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے وہ پھر سے رونے لگی فوراً ہی وہ بونا پھر سے نمودار ہوا اے لڑکی مت رو اگر میں یہ سارا بھوسا سونے میں تبدیل کر دوں تو تم مجھے کیا دو گی لڑکی نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کی نظر اپنے سونے کی انگوٹھی پر پڑی جو اس کے پاس دینے کے لیے آخری قیمتی چیز تھی یہ انگوٹھی لے لو بونے نے انگوٹھی لی اور چرخا کاٹنے لگا صبح تک سارا بھوسا سونا بن چکا تھا اور صبح تک سارا کا سارا بھوسا پھر سے سونا بن چکا تھا بہت بہت شکریہ اب تو آپ اپنا نام بتا دیں بونا پھر ہسا اور غائب ہو گیا بادشاہ کمرے میں داخل ہوا اور یہ منظر دیکھ کے اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی واہ تم ہماری ریاست کے لیے تو ایک تحفہ ہو میرے پاس تمہارے ہنر کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہے اب تم جاؤ آرام کرو ہم شام میں ملاقات کریں گے سورج غروب ہوتے ہی بادشاہ لڑکی کو پھر سے ایک کمرے میں لے گیا جو پہلے سے بھی بڑا اور بھوسے سے بھرا ہوا تھا اسے بھی آج رات میں سونا بنا دو اور اگر تم کامیاب ہو گئی تو میں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا مجھے تم سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں مل سکتا اس دنیا میں جیسے ہی بادشاہ کمرے سے گیا بونا تیسری بار نمودار ہوا اس بار بھی اگر میں اس بھوسے کو سونا بنا دوں تو تم مجھے کیا دو گی میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اچھا اچھا اچھا رونا بند کرو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم ملکہ بن جاؤ گی تو اپنی پہلی اولاد مجھے دے دو گی اس کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو بچو اب تم اپنا وعدہ یاد رکھنا ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں بونے نے تیزی سے سونا بنانا شروع کر دیا سارا بھوسا سونے میں تبدیل ہو گیا جیسے ہی اس نے اپنا کام ختم کیا اس نے کہکا لگایا اور غائب ہو گیا صبح جب بادشاہ آیا تو اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی ارے کیا بات ہے تم نے تو اپنی بات سچ کر ڈالی کل میں تم سے شادی کروں گا کسان کی خوبصورت بیٹی ملکہ بن گئی ایک سال میں اس کے یہاں ایک اولاد ہوئی لیکن وہ بونے سے کیا ہوا اپنا وعدہ بھول گئی تھی ایک دن جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی تو اچانک سے بونا نمودار ہوا کیا تم اپنا وعدہ بھول گئی ملکہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے لیکن مجھے اپنی اولاد سے بہت پیار ہے کیا تم مجھ پہ ایک مہربانی کر سکتے ہو دیکھو اب میں ملکہ ہوں سوائے میری اولاد کے تمہیں جو چاہیے وہ لے لو میں تمہیں کچھ بھی دے سکتی ہوں تم اگر مجھے مجھے دنیا کے سارے خزانے بھی بھی دے دو تب بچہ ہی چاہیے میں تم سے التجا کرتی ہوں میری اولاد کو چھوڑ دو پلیز میری اولاد کو چھوڑ دو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز بھونے کو اس پہ ترس آ گیا اس نے اپنا نام بوجھنے کی شرط رکھی چلو ایک کام کرتے ہیں تین دن کا وقت دیتا ہوں تم میرا نام بوجھ کے بتاؤ اگر تم نے تین دن میں نام نہیں بتایا تو تمہاری اولاد میری شکریہ آنند نے بونے میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کا نام ضرور پتا لگا کے رہوں گی اچھا چلو تو پھر میں کل دوبارہ آؤں گا ساری رات ملکہ وہ سارے نام یاد کرتی رہی جو اس نے سنے تھے اگلے دن اس نے کاسد بھیجا اور بھی نام معلوم کرنے کے لیے وہ نا پھر آیا تو تم نے میرا نام بوجھ لیا کہ نہیں اچھا تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا نام کیسپر ہے <laughs> نہیں میرا نام نہیں ہے کیا تمہارا نام ملکوئر ہے نہیں <laughs> نہیں بالکل بلتزار <laughs> ملکہ نے ایک کے بعد ایک وہ سارے نام بتائے جو وہ جانتی تھی اور اس فہرست سے بھی نام بتائے جو قاصد نے جمع کیے تھے لیکن بونا ہر نام کے بعد ہنستا اور کہتا نہیں اچھا بھائی آج کے لیے اتنا کافی ہے تو میں کل آؤں گا کل کے لیے تیار رہنا دوسرے دن ملکہ نے آس پاس کی ریاستوں سے انوکھے اور عجیب و غریب نام معلوم کرنے کے لیے بھیجا بونا شام میں نمودار ہوا ملکہ ناموں کی فہرست کے ساتھ تیار تھی شاید تم روسٹ ریبز ہو نہیں بھائی نہیں شیپ شینکس غلط غلط شیپس ملکہ نے سارے نام بتائے مگر ہر نام کے بعد بونے نے انکار کر دیا ملکہ کل آخری دن ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ تم کل اپنی اولاد کو بچا سکو گی ملکہ بہت پریشان ہو گئی لیکن تیسرے دن اس کے قاصد نے کچھ انوکھا بتایا ملکہ اہلیہ میں کوئی نیا نام تو نہیں ڈھونڈ سکا مگر جب میں جنگل سے گزر رہا تھا میں ایک پہاڑ کے پاس پہنچا وہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے سامنے آگ جل رہی تھی اور اس کے گرد ایک عجیب سا بونا ناچ رہا تھا وہ ایک پیر پر اچھل اچھل کر ایک گانا گا رہا تھا ملکہ کی بچی کو کو خوب ستاؤ کس کیا ہے خبر میں ہوں رمپل اسٹیل اسکن ارے واہ تم سوچ نہیں سکتے مجھے کتنا سکون ملا ہے یہ جان کے ملکہ نے فوراً اپنے گلے کا ہار کاسد کو انعام کے دور پہ دیا کچھ دیر بعد بونا پھر نمودار ہوا اچھا، میرا نام بتاؤ کیا تمہیں تو پھر شاید تمہارا نام رمبس ہے کس نے بتایا کس نے بتایا میرا نام تم کو اس نے غصے میں اپنا دایا پیر اتنی زور سے زمین پہ مارا کہ وہ گھٹنوں تک زمین میں دس گیا اس نے اپنا دوسرا پیر اتنی زور سے کھینچا کہ وہ ٹوٹ گیا اور اس طرح رمپسٹسکنز کا خاتمہ ہو گیا اور پھر ملکہ اپنے بچے اور بادشاہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی